ابو حریرا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی نظر میں دو رخ شخص سے بدتر کوئی نہیں ہوگا جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پچیس یہ حدیث صحیح ہے